السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو compiler construction lecture number fourteen میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم پچھلے لیکچر میں ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کو ہم نے ایز اے پارسنگ ٹیکنیک کے حوالے سے دیکھا تھا یاد ہے ہم نے ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کی بات کی تھی اور باٹم اپ پارسنگ کی البتہ پچھلا لیکچر جو تھا ہم نے تفصیل کے حوالے سے ٹاپ ڈاؤن پارسنگ تک محدود رکھا تھا البتہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ میں دو مسائل درپیش ہمیں ہوئے ان میں پہلا تھا وہ بیک ٹریکنگ والا معاملہ کہ پارسر جو ہے بے شک آپ ہاتھ سے چلائیں یا اگر اس کا کوئی آٹومیٹک ٹول استعمال کریں یا آپ ہاتھ سے لکھیں تو ڈیرویشن کے حوالے سے اس کے پاس جب چوائس آ جائے گرامر رولز کی کہ میں کون سا استعمال کروں تو پہلے ہم نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک رول اپلائی کرتے ہیں اور جب بعد میں جا کے دیکھا کہ یہ تو ان پٹ کے ساتھ مس میچ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی پارسر کو کہ بھائی بیک ٹریک کرو اب بیک ٹریکنگ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی ہمیں احساس ہوا تھا کہ یہ بیک ٹریکنگ اگر ہمیں بار بار کرنی پڑ گئی تو یہ انتہائی ٹائم کنزیومنگ ہوگی دوسری بات تھی نان ٹرمینیشن کی کہ اگر ہماری گرامر جو ہے وہ لیفٹ ریکرسو نکلی تو اس صورت میں چانس ہے کہ پارسر جو ہے وہ کبھی ٹرمینیٹ ہی نہ کرے یعنی کہ وہ ایک اینڈ لیس ایکسپینشن میں پھنس جاتا تھا اور شیورلی پارسنگ کے حوالے سے یا ان جنرل کمپائلر کی کسی سٹیج کے حوالے سے یہ جو نان ٹرمینیشن والا معاملہ ہے یہ تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر تو وہ کمپائلر بالکل ناکارا ہو گیا اب جہاں تک نان ٹرمینیشن کا تعلق تھا اس کے لیے ہم نے گرامر کے لیے کچھ ری رائٹنگ اسٹریٹجی استعمال کی اور وہ یہ تھی کہ جو لیفٹ ریکرجن ہے اس کو ہم نے رائٹ right ریکرجن سے ریپلیس کیا اور وہ ایسے کہ ہم نے کچھ نئے نان ٹرمینلس انٹروڈیوس کیے اور ان کی بنا پہ کچھ نئے گرامر رولز آئے اور جو نئی گرامر بنی وہ اور جو اوریجنل گرامر تھی وہ دونوں ایگزیکٹلی exactly وہی سینٹینس وہی لینگویجز پارس کرتی ہے یعنی کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا اور پھر آخر میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی بیک ٹریکنگ کی کہ اس بیک ٹریکنگ کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے وہاں پہ جو صورتحال سامنے نظر آئی وہ یہ کہ کمپائلر کے پاس جنرلی ان پٹ ساری اویلیبل ہوتی ہے تو کیوں نہ اگر ہم ان پٹ میں جو آگے آ رہا ہے یعنی کہ ان پٹ سمبلس کے حوالے سے جو کہ ایکچولی ٹرمینلس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیوں نہ ہم پارسر کو یہ صلاحیت دے دیں کہ وہ یہ ڈسائڈ کر سکے کہ کون سا رول جو ہے اس کو اپلائی کرے اس حوالے سے جو ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کی ایک اسپیشلائز اسٹریٹجی پارسنگ ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو اصطلاح پروڈکشن یا پرڈکٹیو ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ان پٹ ہے اس میں ذرا آگے نظر دوڑا کے دیکھو کہ کیا آ رہا ہے البتہ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کتنا آگے دیکھیں یعنی کہ کتنے ان پٹ سمبل جو ہیں وہ دیکھیں تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا رول جو ہے وہ ہم اپلائی کریں اب انفارچونیٹلی اس کا آنسر تو ان جنرل تھا کہ وہ آربیٹری ہے یعنی کہ کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے البتہ جو فارچونیٹ بات تھی وہ یہ کہ موسٹ پروگرامنگ لینگویجز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہماری اپنی کمپیوٹنگ میں ان میں ہمیں زیادہ آگے نہیں دیکھنا پڑتا یعنی کہ چند ایک سمبلز ہی اگر آپ کو آگے سے مل جائیں یا نظر آ جائیں تو پروڈکٹو پارسر جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا گرامر رول جو ہے وہ اپلائی کرے کسی اسٹیج پہ البتہ اس سلسلے میں ایک فارمل پراپرٹی کی ہمیں ضرورت پیش آئی اور اس پراپرٹی کو حاصل کرنے کی خاطر یا اپلائی کرنے کی خاطر ہمیں فرسٹ سیٹ بنانے پڑے اور یہ فرسٹ سیٹ کیا تھا کہ جتنی سینٹینشیل فارمز آپ کی بنتی ہیں اے گوز ٹو الفا اور A can be rewritten ان دونوں کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو اگر دیکھیں تو جتنی سینٹینشل فارمز بنتی ہیں جس میں پہلا سمبل جو ہے وہ ایک ٹرمینل ہے تو وہ ٹرمینل جو ہے اس کو ایک سیٹ میں شامل کر لیں اور وہ ہمارا بنا فرسٹ سیٹ اب ہم نے تفصیل سے تو یہ الگریدم نہیں دیکھا کہ فرسٹ سیٹ ایکچولی ایک گرامر پہ کیسے بناتے ہیں وہ ایک پورا الگریدم ہے جو کہ کتاب میں موجود ہے اگر آپ نظر دوڑانا چاہیں تو ابھی آپ دوڑا سکتے ہیں بعد میں ہم اس کو استعمال کریں گے البتہ اگر ہم یہ فرسٹ سیٹ بنا پاتے ہیں تو اس کی بنا پہ ایک ایل ایل ون پراپرٹی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی بالکل آخر میں جس کا ہونا ضروری ہے کہ اگر گرامر اس کو سیٹسفائی نہیں کرے گی تو پھر یہ پرڈکٹیو پارسنگ یعنی کہ آگے دیکھ کے لیے لک ہیڈ والا معاملہ نہیں کیا جا سکتا تو آئیے اب اس پراپرٹی کو لیتے ہوئے جو پرڈکٹیو پارسنگ ہے وہ مکمل طور پہ اب ڈسکس کرتے ہیں اس پراپرٹی کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجیے the L L one property اب یہ ایل ایل ون کیا چیز ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں البتہ پراپرٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو پروڈکشن رولس ہیں جس کی left hand side non terminal ایک ہی ہیں یعنی کہ اے ہے جیسے کہ یہاں پہ دکھایا ہے اور پروڈکشن ہے اے ایلفا اور A goes to beta both appear in the grammar we would like کہ جو فرسٹ سیٹ ایلفا بنتا ہے یعنی کہ وہ تمام جو کہ الفا میں سب سے پہلے اپیئر ہو سکتے ہیں یہ سیٹ اور وہ تمام ٹرمینلز جو کہ فرسٹ آف بیٹا سیٹ میں ہیں یہ دونوں سیٹ جو ہیں اگر ان کے انٹرسیکشن نل سیٹ ہے تو پھر یہ L L one property satisfy ہوگی یہ ایل ایل ون پراپرٹی کی ڈیفینیشن ہے میرا خیال آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر الفا کے جو شروع میں یا الفا سے جتنے جتنی سینٹینشل فارمس بنتی ہیں ان کے شروع میں جتنے آ سکتے ہیں وہ اور جو بیٹا کے شروع میں آ سکتے ہیں وہ دونوں ایک جیسے نہیں یا ان میں کوئی میچ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سمبل کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ فرسٹ آف الفا کے معاملے سیٹ میں ہیں یا فرسٹ آف بیٹا میں ہیں اور اگر یہ تیپ آ جائے تو پھر آپ اس بنا پہ اے الفا یا ایک گوز ٹو بیٹا جو ہے اس ان دونوں میں سے ایک کو بڑے آرام سے چن سکتے ہیں اب ان جنرل پارسرز جو ہیں یہ جو لک ہیڈ والا معاملہ ہے دے ایکسپٹ ایل ایل کے گرامرس کیا ہیں اس اصطلاح کو دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ جو پہلا ایل ہے اس کا مطلب ہے left to right scan of input یعنی کہ آپ جو پارسر بنائیں گے وہ ان پٹ کو لیفٹ سے رائٹ right سکین کرے گا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ اپنی ان پٹ جو ہے وہ اس اس پارسر کو انداز سے دیں گے کہ وہ یہ left to right scan possible ہو دوسرا جو ڈیریویشن ہم استعمال کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم نے گرامر رولز اپلائی کر کے روٹ سے لیف لیف تک جانا ہے یا وہ اس لیول تک جانا ہے جب کہ ہمارے پاس ٹوٹلی لیف نوڈز ہوں یہ کاروائی ہم کریں گے لیفٹ موسٹ ڈیریویشن سے تو یہ جو دوسرا ایل ہے یہ ہے لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کے لیے اور جو کے ہے this is the number of of look یعنی کہ اگر کے ون ہے تو ہم صرف ایک ٹوکن جو آگے ہے اس کو ہم ایکچولی دیکھیں گے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے استعمال تو ہم اپنی پروڈکشن رول کے حوالے سے ٹوکنز کو کرتے ہیں لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کون سا رول اب آگے اپلائی کروں ایک ان پٹ تو میں نے کنزیوم کر لی یعنی کہ ایک ٹوکن تو کنزیوم کر لیا آگے کیا ہوگا اس کی خاطر میں کے ٹوکنز کو دیکھوں گا یہ جو دیکھنے والا معاملہ ہے یہ کے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیا آپ ایک صرف دیکھنا چاہیں گے یا دو دیکھنا چاہیں گے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی طرح اسکینر سے ہی آپ یہ پوچھیں گے کہ جو کرنٹ ٹوکن ہے ٹھیک ہے وہ تو مجھے مل گیا ذرا مجھے بتاؤ اس سے آگے کیا آ رہا ہے تو وہ جو آگے آ رہا ہے اس کی بنا پہ آپ اگر کے ون ہے تو فیصلہ کریں گے کہ کون سا رول اپلائی کریں گے اور کچھ گرامرس ہیں جس کی یہ صلاحیت اگر سیٹسفائی ہو جائے کہ وہ ایل ایل کے گرامر ہے تو اس کے لیے پروڈکٹیو پارسلس پھر بنائے جا سکتے ہیں اور یہ ایل ایل جو ڈیفینیشن تھی یہ ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ left to right scan leftmost derivation اور کے جو ہے وہ آف لک ہیڈ ہے اور اس کی پھر وہ پراپرٹی اگر سیٹسفائی ہو جائے کہ first of intersection first of is a null set تو پھر آپ پرڈکٹیو پارسرز بنا سکتے ہیں اور یہ بات میں نے یہ لکھی ہے کہ the L L one property یعنی کہ اگر صرف ایک ٹوکن آگے دیکھیں تو یہ پراپرٹی کہ first of alpha intersection first of is a null set صرف آگے دیکھ کے فیصلہ کر پائے گا کہ میں نے کون سا گرامر رول چوز کرنا ہے اور جو وہ دوسری بات نان ٹرمینیشن کی رہی اس کا مسئلہ ہم پہلے سے حل کر چکے ہیں جو کہ ہم نے لیفٹ ریکرسو گرامر کو رائٹ ریکرسو گرامر میں چینج کر کے کیا تھا البتہ وہاں پہ ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا یاد ہے جب میں نے گرامر کو رائٹ ریکرسو بنایا تھا تو وہ جو جو ایلگردم میں نے استعمال کیا تھا اس کی بنا پہ کچھ ایپسلون پروڈکشن آ گئی تھی جو کہ اوریجنل گرامر میں نہیں تھی اب یہ ایپسلون جو رولس ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ اے گوز ٹو ایپسلان کا مطلب ہے nothing on the right hand side یعنی کہ آپ کوئی ان پٹ کنزیوم ہی نہیں کرتے اور آپ وہ رول اپلائی کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے پارسنگ میں خاص طور پہ پرڈکٹیو پارسنگ میں تھوڑی سی کمپلیکیشن آ جاتی ہے آئیے اب اس کمپلیکیشن کو دیکھ لیں اور اس کا جو سدے باب ہے اس کو بھی دیکھ لیں what about epsilon production they complicate the definition of L L one ہم پرڈکٹیو پارسرز بنانا چاہتے ہیں جو کہ ایل ایل ون پراپرٹی اور ایل ایل تو ہوگی بات لیکن یہ جو ون ہے اس کا مطلب ہے ہم صرف ایک ٹوکن آگے دیکھا کریں گے کرنٹ ٹوکن کے آگے جو آ رہا ہے صرف اس کو دیکھ کے لیکن ایپسلون ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ایپسلون تو ایکچولی کوئی ان پٹ کنزیوم ہی نہیں کرتا تو کیسے ہم فیصلہ کریں کہ اب ہم A goes to epsilon rule جو ہے اس کو اپلائی کریں if A goes to and A goes to beta یہ آپ کے پاس دو گرامر رولس ہیں اور ایپسلون جو ہے وہ فرسٹ آف الفا میں بھی آ جاتا ہے اور اس بنا پہ کہ اگر فرض کریں یہ جو الفا ہے یہ ایونچولی ایپسلون ڈرائیو کرتا ہے تو اس کیس میں ایپسلون بھی فرسٹ میں فرسٹ سیٹ میں آ جائے گا then we need to ensure that first of is disjoint from follow of alpha to اب یہاں پہ اصل میں ایک نیا سیٹ آ گیا پہلے تو فرسٹ تھا جو کہ کسی سینٹینشیل فارم کے جو لیفٹ موسٹ سمبل ہے نان ٹرمینل uh, اس سے بنتا ہے البتہ یہ جو فالو والا معاملہ ہے یہ اصل میں اب الفا کے بعد کیا آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہے اور اس کی تفصیل تو ابھی اس اس لحاظ سے کہ یہ فالو فرسٹ ہم کمپیوٹ کیسے کرتے ہیں وہ بعد میں آئے گی لیکن اگر آپ کی گرامر میں ایپسلون پروڈکشنز ہیں یعنی کہ جیسے میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ is in the set first of alpha تو اس صورت میں آپ کو ایکچولی فرسٹ آف بیٹا اور فالو آف کے جو سیٹس ہیں ان کو بھی انشور کرنا پڑے گا کہ وہ ڈس جوائنٹ ہیں اور فالو کیا ہے follow of alpha is the set of all word in the grammar that can legally appear after alpha یعنی کہ ایک سینٹینشل فارم میں جہاں پہ الفا ہے تو ایلفا کے بعد بھی تو کچھ ہو سکتا ہے وہ جو بعد والی سینٹینشل فارم کا جو حصہ ہے اس میں جو سمبلز آ سکتے ہیں وہ ایکچولی فالو آف الفا میں ہوں گے یہ وہ سیٹ ہے اس کا بھی ایک الگردم ہے جو کہ ہم استعمال کر کے فارملی یہ فالو سیٹ بنا سکتے ہیں اب جہاں تک ایلفا کا تعلق ہے یاد ہے ایلفا میں نان ٹرمینلز بھی ہو سکتے ہیں اور ٹرمینلز بھی ہو سکتے ہیں اب اگر الفا صرف ایک نان ٹرمینل ہے تو اس کے کیس میں جو فالو افیکٹس ہے جیسے کہ میں نے اب آپ کو دکھایا ہے کہ is the set of that might follow the derivation جو سینٹینشل فارمس ڈرائیو ہوتی ہیں اس میں جو چیزیں آئیں گی وہ فالو سیٹ میں آ جائیں گی خیر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ فی الحال ہم اس کی ڈیفینیشن تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں گے بعد میں جب ہم L L table driven parser بنائیں گے وہاں پہ ہم فرسٹ اور فالو یہ دونوں سیٹس بنانے کا جو اصل الگریدم کمپلیٹ ہے اس کو ہم کور کریں گے اور اس کو پھر ہم اپنی گرامرس پہ استعمال کر کے ایگزیکٹلی exactly یہ جو سیٹ کے کانٹینٹس ہیں ان کو بنائیں گے فی الحال یہ ہم کاروائی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو بیک ٹریکنگ والا معاملہ ہے یہ کسی طرح حل ہو جائے اور جو صورتحال بنی تھی کہ اگر لیفٹ ریکرجن ریمو کرنے پہ ایپسلون رولز آ جائیں تو پھر یہ فالو سیٹ جو ہے اس کی بھی مدد ہمیں درکار ہوگی تاکہ وہ جو ایل ایل ون پراپرٹی ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے تصویری خاکے سے بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ فرسٹ اور فالو کیا ہے فرسٹ کریں آپ کے پاس یہ سینٹینشیل فارم ہے جس میں یہ جو حصہ میں نے دکھایا ہے ایکس ہے اب یہ ایکس جو ہے اس کا جو پہلا سمبل ہے وہ فرسٹ ہوگا اور ایکس کے بعد جو ان پٹ میں جو چیز آ رہی ہے یا سینٹینشیل فارم جو آپ نے بنائی ہے ان پٹ سے ہی وہ بن رہی ہے یہاں پہ جو چیز آئے گی وہ فالو میں ہوگی تو یہ تصویری خاکے کی بنا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ کا جاننا کس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں فرسٹ کا پتہ چل جائے تو اس کی بنا پہ ہم کون سا گرامر رول استعمال کریں خاص طور پہ اگر اے گوز ٹو الفا اور A goes to beta type choice ہو تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے دکھایا آپ کو کہ اگر گرامر میں ایپسلون رولز بھی آ جائیں تو پھر چونکہ یہ پورے کا پورا ایکس جو ہے یا اس کا کچھ حصہ اگر ایپسلون بن گیا تو پھر ہمیں یہ فالو میں بھی جانا پڑے گا کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کیونکہ فرض سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا اب اس بنا پہ کہ اگر ایپسلون ہو تو ہم فرسٹ کی ایک ماڈیفائڈ ورژن استعمال کریں گے جس کو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے فرسٹ پلس ایلفا اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اب یونین ہوگا uh, اس طرح ایز اے کیس کہ first of alpha union follow of alpha if epsilon is in first of alpha یہ پہلا کیس ہے فرسٹ پلس کی ڈیفینیشن کا یعنی کہ اگر فرسٹ آف ایلفا میں ایپسلون آ جائے جو کہ یہاں پہ میں نے دکھایا ہے تو اس کیس میں پھر آپ فالو آف ایلفا بھی کمپیوٹ کر کے اس کے ساتھ یونین کر لیں اور وہ فرسٹ پلس ایلفا بن جائے گا otherwise simply first of alpha یعنی کہ اگر ایپسلون فرسٹ آف الفا میں نہیں ہے تو فرسٹ پلس جو ہے وہ سمپلی فرسٹ آف ایلفا بن جائے گا اگین یہ ہم نے ایک نئی اب نوٹیشن کہہ لیں یا ایک نیا سیٹ بنایا ہے جو کہ اس کیس کو ہینڈل کر رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایپسلون پروڈکشن ہیں جن کی بنا پہ ایپسلون جو ہے وہ فرسٹ آف ایلفا سیٹ میں آ جاتا ہے اب فائنلی اگر تو آپ کے پاس uh, پروڈکشن ہیں تو then a first plus of alpha intersection first plus of beta is بیمٹی سیٹ اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑی سی ماڈیفکیشن ہے ایپسلون رولس کی بنا پہ کہ اب صرف فرسٹ الفا اور فرسٹ بیٹا کی انٹرسیکشن نہیں بلکہ یہ فرسٹ پلس الفا جو کہ اب اگر آپ نے ڈیفینیشن ابھی دیکھی اس میں فالو آف الفا بھی آ گیا ہے کیونکہ الفا اگر ایپسلون بن جائے تو پھر ہمیں اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اسی طرح فرسٹ پلس آف بیٹا آ گیا لیکن جو اس ڈیفینیشن کا پیٹرن ہے وہ ابھی بھی وہی ہے یعنی کہ first of alpha first of beta کی انٹرسیکشن لو اگر یہ ایمٹی سیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گرامر میں ایل ایل ون پراپرٹی ہے جس کی بنا پہ ہم یہ پارسنگ جس میں ہم ایک سمبل لک ہیڈ استعمال کر کے ڈسائڈ کر پائیں گے کہ A A goes goes to to یا بیٹا ان دونوں میں سے کس کو استعمال کریں بجائے یہ کہ ہم ایک استعمال کر کے بعد میں جا کے پھر بیک بیک ٹریکنگ جو ہے وہ کریں اچھا اب اس سٹیج کے اوپر ہمارے پاس یہ ٹیکنیک لگتا ہے کہ مکمل ہو گئی جہاں تک لیفٹ ریکرسو گرامرس کا تعلق تھا وہ ہم نے رائٹ ریکرسو گرامرس بنا لی لیکن اس بنا پہ یا کسی اور وجہ سے بھی آپ کے پاس ایپسلون پروڈکشنز آ سکتی ہیں اور ہمارے کیس میں یہ جو ایکسپریشن گرامر تھی اس میں تو وہ آ گئی تھی لیکن اس کو ہم نے اس طرح ہینڈل کیا کہ یہ جو فرسٹ ڈیفینیشن تھی جو L L one L L one property جو تھی اس کو ہم نے ذرا سا ایکسپینڈ کر کے بیچ میں فالو آف الفا کو بھی لے آئے اب فالو آف الفا کی بنا پہ ایل ایل پراپرٹی اگر سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو اب ہم پروڈکٹیو پارسر بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایکچوئل پیس آف کوڈ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کو اگر ہم یہ گرامر دیں جو کہ ایل ایل ون پراپرٹی کو سیٹسفائی کرے تو ہم وہ کوڈ لکھیں گے جس کو ہم اگر اس لینگویج کی ان پٹ میں ایک پروگرام آپ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں کہ ہم اس میں ایک پورا پروگرام لکھ کے اس کو دیتے ہیں بے شک آپ ایسے نہ کہیں کہ لینگویج کا ایک سینٹینس لینگویج کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں کہ اگر میں ایک پروگرام لکھ کے اس پارسر کو دوں گا تو وہ پارسر ایکچولی اس کو پارس کرے گا اور مجھے بتائے گا فی الحال کہ کیا ایک پروگرام جو ہے وہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں یعنی کہ ایک یس نو آنسر فی الحال آئے گا اور اس سٹیج پہ ابھی ہم کوڈ جنریشن کی بات نہیں کر رہے تو اس سٹیج پہ ہمیں تو فی الحال یہی دیکھنا ہے کہ کیا ایک سینٹینس یا ایک پروگرام جو ہے وہ پارس ہو جاتا ہے کہ نہیں اب یہ جب ہو جائے گا تو پھر بقیہ جو سٹیجز ہے پارسر کی وہ اب شروع ہوں گی تو آئیے اب یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹیو پارسر ہے اس کو ایکچولی پورا بناتے ہیں اور ایونچولی میں آپ کو کوڈ دکھاؤں گا جو کہ آپ ایکچولی خود بھی اس کو استعمال کریں گے اور وہ کوڈ جو ہے ایک مکمل پارسر ہوگا اور اس پارسر میں ہم ایک ایڈیشنل کام یہ کریں گے کہ اس میں یہ جو سنٹیکس ٹری ہم بناتے ہیں ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری خاص طور پہ وہ ہم مکمل طور پہ بنائیں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں الٹیمیٹلی پریکٹیکل ہیں یعنی کہ آپ اس میں کوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور ایکچولی وہ کوڈ جب آپ دیکھیں گے وہ بڑا آسان سا لگے گا کوئی اس میں ایسی دقت طلب بات نظر نہیں آئے گی کیونکہ اب ہم نے یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنا لی ہے گونٹ has the one property we can write a routine to recognize each left hand side اب یہاں پہ اصل میں نے اس پارسر کے حوالے سے گفتگو شروع کر دی ہے کہ ایکچولی ہم اس پارسر کو اس طرح بنائیں گے کہ ہم ایک روٹین لکھیں گے جو کہ ریکگنائز کرے گی لیفٹ ہینڈ سائڈ اور یہ کوڈ جو آپ بعد میں دیکھیں گے انتہائی سمپل سا ہے اور یہ کافی تیز بھی ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا ڈیٹا اسٹرکچر والا معاملہ نہیں کوئی کمپلیکس ایلگردمس نہیں انتہائی سمپل سا ہے اور اگر آپ کے گرامر میں یہ ایل ایل ون پراپرٹی ہے تو اس کی بنا پہ پارسنگ جو ہے وہ انتہائی آسان اور فاسٹ ہوگی اب مثال کی خاطر یہ دیکھیے کہ ایک گرامر ہے ہمارے پاس A goes to beta one یا بیرا ٹو یا بیرا تھری اور اسوم کریں کہ یہ گرامر جو ہے یہ ایل ایل ون پراپرٹی یہ جو ماڈیفائڈ ہے جس میں کہ ایپسلون پروڈکشن والا معاملہ بھی ہم نے ٹیکل کیا ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہے تو اب جو پارسر ہے اس نے پروڈکشن کے ذریعے لک ہیڈ کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے کس رول کو اپلائی کرے یہ وہ بات اب آ رہی ہے کہ by looking ahead it has to decide کہ اے پروڈکشن کون سی ان تینوں میں سے استعمال کرے گی اور اس کی خاطر جو ایکچوئل کوڈ ہوگا یہ الگریدمک فارم میں اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی کہ سی پلس پلس تو نہیں جو ہماری الگریدمک نوٹیشن رہی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس روٹین نے یا اس روٹین کا یہ جو حصہ ہے اس نے ایونچلی کرنا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا اے رول جو ہے اس کو چنے یعنی کہ فائنڈ این اے رول اس کی خاطر اگر تو کرنٹ ٹوکن جو ہے وہ فرسٹ آف بیٹا ون میں ہے تو find beta and return true اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوکن آگے آ رہا ہے اس کو تم دیکھو کہ کیا یہ فرسٹ آف بیٹا ون میں ہے کہ نہیں یعنی کہ بیٹا ون سے جتنی سینٹینشیل فارمز بنتی ہیں یا جو بھی فارمز بیٹا ون کو میچ کرتی ہیں ان کے پہلے سمبلز یا پہلے ٹوکنز یا پہلے نان جو ٹرمینلز ہیں ان تمام میں سے اگر کوئی کرنٹ ٹوکن جو آگے آ رہا ہے اس کو میچ کر گیا تو پھر اس کیس میں فیصلہ یہ ہوا کہ A goes to beta one جو ہے اس کو استعمال کرو اور ریٹرن ٹرو کہ بھائی مجھے مل گیا یہ اب وہ لک ہیڈ والی بات آ رہی ہے دیکھیے میں ابھی ٹوکن کو لے کے کنزیوم نہیں کر رہا میں نے سمپلی اسکینر سے پوچھا ہے کہ اگلا ٹوکن کون سا ہے بس مجھے صرف بتا دو اور اس کو لے کے میں فرسٹ سیٹ eh, کے ممبر شپ دیکھتا ہوں یاد ہے یہ ممبر شپ ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ یونین فائن کے ذریعے اور اگر مجھے مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آگے جو سمبل آ رہا ہے اس کی بنا پہ جو رول اپلائی کرنا چاہیے وہ ہوگا A can be rewritten with beta one اور یہاں پہ میں نے یہ انڈیکیٹ کیا اور ساتھ ٹرو کیا کہ بھائی مجھے مل گیا اسی طرح اگر ٹوکن جو ہے وہ فرسٹ آف بیرا ٹو میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو ٹوکن آ رہا ہے اس کی بنا پہ جو رول اپلائی کرنا چاہیے وہ A goes to beta two ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ٹوکن جو ہے وہ بیٹا تھری ہے فرسٹ آف بیٹا تھری ہے تو اس کیس میں بیٹا تھری والا رول جو ہے وہ اپلائی ہوگا اور return true otherwise error indicate کرو کہ یہ جو ٹوکن آ رہا ہے یہ تو اس گرامر میں شامل ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ نہ وہ فرسٹ آف بیٹا ون میں ہے نہ بیٹا ٹو میں ہے نہ بیٹا تھری میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوکن اس لینگویج کا حصہ ہی نہیں اس کیس میں چلیں ایرر رپورٹ کیا اور ریٹرن فالس کے بھائی یہ ٹوکن تو اس کی بنا پہ تو کوئی گرامر رول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا اب یہاں پہ یہ جو لفظ پرڈکٹیو تھا اس کو ہم نے استعمال تو کیا لیکن اب آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ گئی کہ grammars with L L one property are call predictive grammars because the parser can product the correct expansion at each point in the parse لیکن یہ پروڈکشن جو ہے اس نے جادو کے ذریعے نہیں کی بلکہ یہ جو پرنتھسیز میں ون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگلا ٹوکن دیکھنا پڑا as if it had to peep ahead into the input find out what was coming ahead to decide what rule to apply اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ بیک ٹریکنگ والا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہی فیصلہ کر لیا کہ the input ahead head جو رول اپلائی کرنا چاہیے وہ یہ ہے اور اس بنا پہ the the parsers that on L L one property are call اور one kind of predictive parser is the recursive descent parser یہ جو پرڈکٹیو پارسنگ ہے یہ ایکچولی ایک اسٹریٹجی ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے ایل ایل ون گرامرس کو استعمال کر کے یہ اسکیم یعنی لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کرو ان پٹ کا لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کرو اور ون کا مطلب ہے کہ ایک ٹوکن جو ہے وہ لک ہیڈ اب جہاں تک پرڈکٹیو پارسنگ کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے روٹین تو میں نے آپ کو سوڈو کوڈ میں دکھا دی لیکن اس کی جو actual implementation actual in the sense کہ آپ سی پلس پلس میں یا جاوا میں یا کسی پروگرامنگ لینگویج میں اگر کوڈ لکھنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا اس کی خاطر ایک ٹیکنیک بڑی مفید بھی ہے بڑی سمپل سی بھی ہے پارسنگ کے حوالے سے ٹاپ ڈاؤن پارسنگ اور وہ ہے ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ یہ پارسر بنانا انتہائی آسان ہے اگر آپ کی گرامر جو ہے وہ ایل ایل ون پراپرٹی کو سیٹسفائی کرتی ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ یہ ریکرسو ڈسینٹ پارسر جو ہے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے لیکن ایونچولی چونکہ پارسر جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے ہم اس کی ایک ٹیبل ڈریون ورژن بھی بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی فوری طور پہ ہم یہ ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ جو ہے اسٹریٹجی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کی جاتی ہے اور یہ ٹیکنیک جیسے کہ میں نے ارض کیا انتہائی سمپل ہے اور سمپلسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی چھوٹی سی لینگویج ہے کسی اپلیکیشن میں ضروری نہیں کہ وہ آپ ہر دفعہ سی پلس پلس کا ہی سوچیں کوئی سی چھوٹی سی لینگویج ہو کمینڈ لائن ٹائپ لینگویج ہو یا کمینڈ لینگویج ہو اس کی اگر آپ نے پارسنگ کرنی ہے تو کوئی لمبی چوڑی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں شرط یہ کہ وہ L L one property satisfy کرتی ہو تو ریکرسو ڈسینٹ پارسر جو ہے وہ کیا ہے اس کی خاطر اب اس طرح دیکھیے کہ ہماری یہ جو گرامر ہے جو ہم نے دیکھیے کہ اس کو ری رائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ لیفٹ ریکرسو تھی تو ابھی تک میں وہ لیفٹ ریکرجن جو ریمو کر کے جو نئی گرامر بنی تھی اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر آپ کی گرامر میں لیفٹ ہے تو وہ ایکچولی وہ ایل ایل ون گرامر نہیں ہوگی اس کی خاطر آپ کو گرامر میں یہ چینج کرنا پڑے گا تو یہ اب وہ چینج گرامر ہے جس کے اندر لیفٹ ریکرجن نہیں ہے اب اس کے لیے ہم اب یہ recursive descent parsing technique apply کر کے پارسر بناتے ہیں وہ کیسے یہ جو گرامر ہے this leads to a parser with six mutually recursive routines یہاں پہ اصل میں اس پارسر کی ایکچوئل اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے اور کرتے اس میں یہ ہے اگر آپ واپس اس گرامر پہ آئیں تو اس میں ذرا دیکھیے کہ نان ٹرمینلس کتنے ہیں گول کو فی الحال چھوڑ دیں بکی آپ دیکھیں اس میں ای ایکس پی آر ایک نان ٹرمینل ہے ٹرم ہے E X P R prime ہے اور اس کے بعد فیکٹر ہے اور ٹرم پرائم ہے تو یہ کل جو نان ٹرمینلس ہیں یہ گنتی کے ہیں اب کرتے یہ ہیں کہ جتنے نان ٹرمینلس ہیں گرامر کے ہر ایک کے لیے آپ ایک فنکشن یا ایک پروسیجر بناتے ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ بے شک آپ اس نان ٹرمینل کا رکھ لیں یا نام جو مرضی ہو لیکن کتنی فنکشنز لکھنی پڑیں گی وہ برابر ہوں گی نمبر آف نان ٹرمینلس اور یہی بات میں نے آپ جو ادھر آپ کو پہلے دکھائی تھی دوبارہ دہراتا ہوں کہ this leads to a parser with six mutually recursive routines اب یہ ریکرجن ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ وہ رائٹ right ریکرجن کی وجہ سے آ رہی ہے اور آخر میں وہ جو factor can be rewritten as parentheses expression parentheses وہاں سے بھی ریکرجن شروع ہو جائے گی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ ریکرجن آخر استعمال کیسے کرتے ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یا وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پہ ریکرجن آ جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی کلاسک ایگزامپل ہے کہ ریکرجن کا استعمال ایسی جگہ پہ جس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ کوڈ انتہائی simple and yet very powerful یعنی کہ آپ جتنا مرضی بڑا پروگرام لکھتے ہیں کسی لینگویج میں ریکرسو ڈسینٹ پارسر اس کو پارس کر لے گا ایز لانگ ایز وہ ایل ایل ون گرامر ہے وہ روٹینس کیا ہیں وہ یہ گول کو بھی میں نے اب شامل کر لیا ہے کیونکہ اسٹارٹ تو ایکچولی اس کی کو ہم کال کریں گے لیکن جو روٹینس ہیں وہ ہیں goal E X P R E prime یہاں پہ اب میں نے ای e وہ پرائم اس طرح تو نہیں اپوسٹرفی کے ذریعے تو نہیں شو کیا یہاں پہ اب میں ایکچولی سی پلس پلس یا جاوا یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی فنکشن نیمنگ اسٹریٹجی یا فنکشن نیم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ چھ روٹینس ہوں گی جو کہ آپ کو لکھنی پڑیں گی آٹومیٹکلی بنائیں یا ہاتھ سے بنائیں یہ آپ کو بنانی پڑیں گی تو ایک لحاظ سے اگر آپ کو کوئی گرامر دے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کام کتنا مجھے کرنا پڑے گا تو آپ اس گرامر کے نان ٹرمنل کاؤنٹ کر لیں اتنی فنکشن آپ کو لکھنی پڑیں گی وہ فنکشن اگر آپ لکھ لیں اور وہ انٹرنلی اپنی کاروائی کریں تو آپ کے پاس مکمل پارسر آ گیا چلیے اب ان شے کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آگے لیکن فی الحال کام کے حوالے سے کہ کرنا کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے چھ روٹینز لکھنی ہے اور وہ روٹینز کیا کریں گی کہ each one non terminal terminal اور ایکچولی یہ جو فیکٹر ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹرمینلس کو ریکگناز بھی کرے گی کچھ اور روٹینز ہیں وہ بھی ٹرمینلس کو ریکگنائز کریں گی لیکن ان کے ذمے پھر نان ٹرمینلس بھی ہوں گے خیر یہ تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہے یہ ان روٹینز نے کرنا کیا ہے اس کی ایک ٹاپ لیول ڈسکرپشن ہے کہ وہ in a way right hand side کو کریں گی and the the the term refers to direction in which is build اب آپ نے دیکھا کہ ہم چونکہ ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو ایکچولی نیچے کی جانب یعنی کہ روٹ سے لیف کی جانب ڈسینڈنگ سا معاملہ ہے بجائے اسینڈنگ کا اگر ہم لیف سے روٹ کی جانب آ رہے ہیں تو وہ ٹریڈیشنلی اسینڈنگ آرڈر ہے اور اگر ہم روٹ سے لیوس کی طرف سے جا رہے ہیں تو پھر وی آر ڈسینڈنگ اور وہ ڈسینٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے ہیں اور پروڈکٹیو پارسر جیسے کہ میں نے ارض کیا پہلے کہ predictive parsing actually top down parsing کی ایک اسٹریٹجی ہے and here are some of these written as یہ فنکشنز اب کافی حد تک سی پلس پلس یا سی یا پروگرامنگ لینگویجز جو آپ نارملی استعمال کرتے ہیں ان کے نزدیک ہوں گی تو آئیے آپ ذرا ان فنکشنز کو دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے فنکشن میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ ہے گول یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سی پلس پلس یا مے بی ایون جاوا کی فنکشن ہے لیکن ایکچولی یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں کچھ سوڈو کوڈ بھی شامل کیا ہے البتہ اس سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ فنکشن کرے گی کیا وہ یہ کہ سب سے پہلے اس نے جو نیکسٹ ٹوکن ہے اس کو لیا یہاں پہ یہ جو نیکسٹ ٹوکن ہے یہ اس اسکینر کی کال میں ٹرانسلیٹ ہوگی یا اسکینر سے وہ ٹوکن جو ہے وہ لے گی اور اگر اس کے بعد دیکھیے اس نے ٹوکن کو فی الحال نہیں دیکھا لیکن immediately E X P R کو کال کیا اب یہ جو اف اسٹیٹمنٹ میں ای ایکس پی آر ہے یہ ایک فنکشن کال ہے یاد ہے میں نے ابھی ارض کیا تھا کہ جتنے نان ٹرمینل ہیں ان کی فنکشن بنے گی تو یہ جو اف اسٹیٹمنٹ میں ای ایکس پی آر کال ہے یہ اس فنکشن کو کال کر رہی ہے اور ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ فنکشن ٹرو فالس ریٹرن کرے گی اپنی کاروائی کی بنا پہ اگر تو اس نے ٹوکن ریٹرن ویلو ریٹرن کی ٹرو اور یہ جو ٹوکن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ اینڈ آف فائل ہے یعنی کہ اینڈ آف انپٹ ہے تو اس کے بعد جو بھی ہم نے نیکسٹ کمپلیشن اسٹیپ یعنی کہ کوڈ آپٹمائزیشن یا کوڈ جنریشن یا وغیرہ وغیرہ جو بھی بعد میں آتا ہے اس کی طرف ہم چلے جائیں گے کیونکہ یہ گول سمبل ہم نے پا لیا اور گول کا کیا رول تھا گول ایکسپینس ٹو ایکسپریشن تو ایک لحاظ سے دیکھیے کہ کس طرح میں جو گول کی باڈی ہے اس میں جو اس گرامر رول کا رائٹ ہینڈ سائڈ والا معاملہ ہے وہ میں انکیپسولیٹ کرتا ہوں اور ایکچولی ہوگا یہی کہ جہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نان ٹرمینل ہوگا وہ فنکشن کال بن جائے گی جہاں پہ وہ ٹرمینل ہوگا وہ میں یہ نیکسٹ ٹوکن کے ذریعے کنزیوم کروں گا اگر مجھے ایکسپریشن سے فالس ملا اور ٹوکن یا ٹوکن ای او ایف نہیں ہے تو اس کیس میں کچھ ایرر ہے ان پٹ میں and in that case I will report a syntax error and I will return false یعنی کہ یہ گول جو ہے یہ فالس ریٹرن کرے گی اوپر جو بھی اس کو کال کر رہا ہے جہاں تک ایکسپریشن کا تعلق ہے اب ایکسپریشن کی وہ جو گرامر فارم ہم نے جو بنائی ہوئی ہے اس میں یاد ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرم ہے اور ٹرم کے بعد ای e پرائم ہے اب یہاں پہ دیکھیے ایکسپریشن کے اندر میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ٹرم کو کال کیا کیونکہ ٹرم بھی ایک نان ٹرمینل ہے اس کی ایک فنکشن بن گئی اگر ٹرم جو ہے وہ فالس ریٹرن کرتی ہے تو میں بھی فالس ریٹرن کر دوں گا ادروائز اگر اس نے مجھے ٹرو بھیج دیا یعنی کہ ٹرم نے اپنی کاروائی کر لی وہ سکسیسفل ہوئی تو اس کیس میں جو بکیا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ ای e پرائم ہے میں ای e پرائم کو کال کرتا ہوں باقی کام اس کا اور وہ آگے سے ریٹرن ٹرو فالس جو بھی کرے میں ایکسپریشن جو میری فنکشن ہے اس سے ریٹرن کر دوں گا آگے چلیے ای e پرائم کو اب لیتے ہیں ای e پرائم جو فنکشن ہے وہ بھی اپنی گرامر کے حساب سے جو کاروائی کرے گی اس میں سب سے پہلے تھا آپریٹر جو کہ پلس اور مائنس ہو سکتا ہے تو دیکھیے سب سے پہلی چیز میں نے آپ جو ٹوکن ٹائپ ہے وہ نیکسٹ ٹوکن اسکینر جو ہے اس کو کال کر کے کہا کہ مجھے نیکسٹ ٹوکن دو وہ میں نے ٹوکن ٹائپ ویریبل آپ یا کلاس اگر ہے تو اس میں میں نے اسٹور کر لیا اور اگر رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے اس میں پلس یا مائنس سمبل ہوگا اگر تو مجھے مائنس اور پلس ملا ایک لحاظ سے دیکھیں یہ اب وہ لک ہیڈ والی بات آ رہی ہے کہ اگر مجھے پلس اور مائنس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس رول میں اب آ گیا ہوں اور میں اب ٹرم کو کال کر سکتا ہوں جو کہ میں نے کیا اور اگر ٹرم فالس ریٹرن کرتی ہے تو میں فالس کرتا ہوں اگر وہ ٹرو ریٹرن کرتی ہے یعنی کہ ٹرم نے اپنی کاروائی سکسیسفلی مکمل کی تو اس کیس میں دیکھیے آخر میں میں ای e پرائم کو کال کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیے ریکرسو کال ہے یہ فنکشن ای پرائم ہی ہے اور اسی کو میں دوبارہ کال کر رہا ہوں اور یہاں پہ اب وہ ریکرجن جو ہے وہ آ گئی تو اگر آپ نے سوچا تھا کہ یہ ریکرجن کہاں پہ آتی ہے تو یہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ کس طرح ایک ریکرسو گرامر سے جو فنکشن بنی وہ بھی ریکرسو ہے اچھا جہاں تک بقیہ کا تعلق ہے میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ function other then non terminal for other non T factor follow the same pattern یعنی کہ یہ جو پیٹرن میں نے آپ کو دکھایا ہے سمپلی رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں اس کے مطابق ان کی باڈی آپ بڑے آرام سے کمپوز کر سکتے ہیں اچھا یہ فنکشنز آپ لکھ سکتے ہیں سی پلس پلس میں بڑے آرام سے سی میں لکھ سکتے ہیں یا کسی پروگرامنگ لینگویج میں تو یہاں پہ معاملہ اب میں اس طرح ڈسکس نہیں کروں گا کہ مجھے یہ پوری کی پوری سی پلس پلس میں کوڈ جو ہے وہ لکھ کے دکھاؤ ہم نے اب تک سی پلس پلس کا کافی سہارا لیا ہے اور سی پلس پلس کو استعمال کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ ایک اچھی پروگرامنگ لینگویج ہے بلکہ اس میں آبجیکٹ اور اس طرح کی اور کئی سہولتیں ایسی چیزیں میسر ہیں جس سے ہماری پروگرامنگ جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم سب کام سی پلس پلس میں کریں ہم جاوا میں بھی یہ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پروگرامنگ کے حوالے سے آبجیکٹ اور پروگرامنگ جو ہے اس کے اوپر کچھ زیادہ زور دیا جا رہا ہے آپ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آبجیکٹ اور پروگرامنگ کرو اب ایونچولی یہ آبجیکٹ اوریئنٹیڈ پروگرامنگ کیا ہے یہ ایسی بات نہیں کہ یہ چند پروگرامنگ ٹرکس ہیں جو کہ آپ استعمال کریں یا کچھ پروگرامنگ پیراڈائمس ہیں جن کو آپ استعمال کریں یہ اصل میں ٹیکنیک بھی ہے آلموسٹ ایک فلاسفی بھی ہے آف پروگرامنگ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں اور تجربے کی بنا پہ اور مثالوں کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈنیس جو ہے اس میں کچھ پروگرامنگ کا حصہ بھی ہے اور کچھ ڈیزائن کا حصہ بھی ہے کچھ اسپیسیفیکیشنس کا بھی حصہ ہے یہ باتیں وہ ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ جب کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا لیکن جو میں بات فی الحال کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سی پلس پلس یا جاوا لائک لینگویجز کو اس لیے زیادہ استعمال کیا ہے کہ اس میں یہ جو کلاسز بنانا اور کلاسز کے بنا پہ آبجیکٹس بنانا اور پھر آبجیکٹس کی آپس میں انٹریکشن ایگریگیشن یا پالیمورفزم جیسے آئیڈیا سب کلاسنگ یہ جو ساری پروگرامنگ اسٹریٹجیز کہہ لیں یا پروگرامنگ ٹیکنیکس ہیں ان کی بنا پہ ہماری کوڈنگ جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اب جب ہم پروگرامنگ کی طرف چل ہی پڑے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہ جو ریکرسو ڈسین پارسنگ والی بات ہے اس کو ٹھیک ہے ہم فنکشنز کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن مزے کی بات ہوگی کہ اگر ہم یہ کسی طرح C plus plus like language میں او او والے اسٹائل کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پہ کلاسز کو استعمال کر کے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں اصل میں آپ دیکھیں گے جب میں آپ کو مثال پیش کروں گا کہ یہ اسٹریٹجی استعمال کرنے کی بنا پہ اگر ہم چاہیں کہ پارسر جو ہے ہمارے لیے ایک اے ایس ٹی بھی بنا دے ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری بھی بنا دے تو اس طرح پروگرامنگ جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کرنے سے اس میں بڑی آسانی ہوگی اچھا یہ بات کہ ہم اب اے ایس ٹی کیوں بنانے لگ پڑے یاد ہے شروع میں میں نے بات کی تھی کہ پارسر کی آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے آئی آر ہوتی ہے اور آئی آر کی ایک فارم جو ہے وہ میں نے اس وقت ارض کیا تھا اے ایس ٹی ہے اے ایس ٹی کیا تھا اگر آپ ایک پارسٹری لیں اس میں سے جتنے وہ نان ٹرمینل نوٹس ہیں ان کو نکال دیں یعنی کہ وہ جو ڈیریویشن والا معاملہ تھا اس کا سارا ریکڈ جو ہے اس کو نکال دیں باقی جو ٹری رہ جاتا ہے وہ ہے اے ایس ٹی تو اے ایس ٹی کو اگر ہم پارسر کی آؤٹ پٹ سمجھنا چاہیں کہ بھئی وہ ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے تو میرا خیال ہے کہ پارسر سمپلی اگر یس نو آنسر کریں تو شاید اتنا مفید نہ ہو تو اس کی خاطر ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ریکرسو ڈیسائن پارسر ہم بنائیں گے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں نہ صرف ہم پارسنگ کریں گے یوزنگ دس اسٹریٹجی بلکہ ایکچولی ہم وہ ٹری بھی بنائیں گے اے ایس ٹی بنائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ساری کاروائی ہے اس ساری باتوں کے بعد ان دی اینڈ اگر میں کوڈ لکھنے پہ آ ہی گیا ہوں تو وہ کیسے لکھتے ہیں اور وہ مثال آپ سامنے رکھ کے بعد میں اور اور جو پروگرامنگ لینگویجز یا پروگرامنگ کانسٹرکٹس یا کوئی بھی لینگویج ہو اس کے لیے آپ یہ پارسر بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے اے ایس ٹی بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں یہ بات میں نے اب اس طرح یہاں پہ دہرائی ہے کہ جو ابھی میں نے فنکشنل اپروچ دی ہے جو کوئی ایکچولی میں نے زیادہ تفصیل سے اتنا ڈسکس بھی نہیں کیا یہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کتاب میں یا اور جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ریکرسو ڈسائن پارسر آپ فنکشنل فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کی کچھ شارٹ کمنگس ہیں وہ یہ کہ ایر از ٹو پروسیجر کیوں ہر چیز اس میں پروسیجر ہے فنکشن ہے اور اس میں لگتا ہے کہ شاید کوئی کنوینئنٹ طریقہ نہیں ہے اگر میں پارس ٹری بنانا چاہوں یا ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری بنانا چاہوں فی الحال میرا محرک یہ ہے کہ ہم اس کو سی پلس پلس میں کرنا چاہیں گے یوزنگ کلاسز اور اس طرح کی چیزیں جو سی پلس پلس میں مہیا ہیں اور بعد وے یہ میں کہتا چلوں کہ چونکہ سی پلس پلس اور جاوا ایک لحاظ سے کافی قریب ہیں تو جو کوڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں مائنر سی ماڈیفکیشن کی بنا پہ آپ اس کو جاوا میں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہوگی اب اگر ہم کوئی او او لینگویج یوز کریں جیسے سی پلس پلس ہے تو اس میں ہم یہ کریں گے we will associate class with each non terminal symbol اب دیکھیے ہمارے پاس چھ نان ٹرمینلس ہیں اگر ہم اپنی ایکسپریشن گرامر کو لیں تو کریں گے یہ کہ ہر نان ٹرمینل کے لیے وہ کیا تھے goal expression E prime term term prime اور فیکٹر یہ جو چھ تھے ان کے لیے ہم کلاسز بنائیں گے یہ وہ سی پلس پلس کلاس ہو سکتی ہے لیکن چونکہ میں نے اب او او لینگویج کہہ دیا تو یہ جاوا بھی ہو سکتی ہے جاوا کا سینٹیکس آپ بے شک استعمال کر لیجئے بنائیں گے ہم کلاسز اور کلاسز کیا ہوں گی فور ایچ نان ٹرمینل اور اس کے بعد ہم یہ بھی کریں گے کہ جب ہم ان کلاسز کے آبجیکٹس بنائیں گے یعنی کہ ای ایکسپریشن آبجیکٹ بنائیں گے یا ای پرائم آبجیکٹ بنائیں گے تو اس میں یہ کریں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ allocated object contains to the parse tree ان آبجیکٹس کے ذمے ہم یہ بھی کریں گے کہ نہ صرف تم پارسنگ کرو بلکہ تم ٹری بھی بناؤ یعنی کہ یہ آبجیکٹس مل کے اس ٹری کو بنائیں گے اور ایونچولی ہمارے پاس وہ مکمل ٹری جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اب یہاں سے چلی اصل کاروائی یہاں پہ اب فائنلی میں آپ کو exact C plus plus code دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو موقع ملے گا خود چلانے کا اور اس میں ایز اے پروجیکٹ آپ کو کچھ ایکسٹینشن بھی کرنی پڑیں گی لیکن یہاں پہ اب کوئی سوڈو کوڈ والی بات نہیں یہ this is actual C plus plus code that works like you have an to actually use it and extend it تو اب چلتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کوڈ میں کیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک کلاس ڈیفائن کی ہے نان ٹرمینل یہ کلاس کا نام ہے اس کے پھر پبلک حصے میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آئیے اب یہ کلاس ایکچولی ساری کیا ہے اس کے حصوں کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کلاس تو چلے اس کا نام ہو گیا نان ٹرمینل اس کے کنسٹرکٹر کی جانب آئیے یہ جو کنسٹرکٹر ہے نان ٹرمینل یہ آرگیومنٹ لیتا ہے وچ از ٹو دا اسکینر اب یاد ہے پارسر نے اسکینر کو استعمال کرنا ہے کیونکہ ٹوکنس تو وہاں سے آتے ہیں تو اس پارسر کو میں ایکچولی اس طرح نہیں کہ اس کو میں ایک فنکشن دے دوں گا بلکہ میں ایک اسکینر آبجیکٹ کا پوائنٹر بھیج دوں گا اور وہ اس پوائنٹر سے پھر ایونچولی ٹوکنز لے گا اور اس کنسٹرکٹر کی باڈی کے اندر میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک لوکل پرائیویٹ ویریبل ایس میں اس پوائنٹر کو میں بچا لوں گا کیونکہ مجھے اس پوائنٹر کی بات میں ضرورت ہوگی جب بھی میں نے اسکینر کو کال کرنا ہوگا اور میرا جو ٹری بنے گا انیشلی اس کو میں میں نے نے نل ڈکلیئر کیا یہ بات اب یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح پیش کی ہے کہ یہ جو کنسٹرکٹر ہے it the pointer to the scanner lexer اور یہ بات یہ وہی لیکسر ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے فلیکس سے بنایا تھا تو یہ بھی یاد رہے کہ یہ آپ نے کوئی نیا اسکینر اب نہیں بنانا یہ وہی ہے جو کہ ریگولر ایکسپریشن لے کے وہ ساری جو آپ نے ڈاٹ ایل فائل بنائی تھی اس کے ذریعے وہ بنا تھا اب وہاں پہ جو کلاس فلیکس لیکسر آپ نے بنائی تھی اس کا ایک آبجیکٹ آپ بنائیں اور اس آبجیکٹ کا پوائنٹر جو ہے آپ اس کنسٹرکٹر کو بھیج دیں اور یہ کنسٹرکٹر جیسے میں نے لکھا ہے stores the pointer to the scanner اور lexer in a protected variable and initialize the tree pointer to null آگے چلے تو اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹر ہے جس کو میں نے ورچوئل ڈکلیئر کیا ہے اور this is a palm default destructor which gets called in case the derived classes do not define their own اچھا یہاں پہ اب وہ سی پلس پلس کی کچھ ایڈوانس چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں کہ ایونچولی میں اصل میں اس کلاس سے کچھ سب کلاسز بناؤں گا میں کچھ سب کلاسز ڈرائیو کروں گا اور وہ پالیمارفک بہیویئر اس طرح ہوگا کہ اگر اس کلاس سب کلاس میں ڈسٹرکٹر نہیں ہے تو یہ والا جو ہے وہ کال ہو جائے گا آگے چلے تو اس کلاس کا ایک میتھڈ ہے جو کہ پیور ورچوئل فنکشن ہے یہ جو سنٹیکس ہے نا ورچوئل بول از پرزینٹ اور اس کے آگے پھر ایکول زیرو اس کا مطلب ہے یہ پیور ورچوئل فنکشن ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے لکھا اس زیرو کی بنا پہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی سب کلاس اس سے انہیریٹ کرے گی یعنی کہ اس کلاس کو ایز اے بیس کلاس لے گی it will have to provide this function یہ بیس کلاس کی ذمہ داری نہیں ہوگی یہاں پہ اس کا کوڈ نہیں ہوگا یہ سب کلاس جتنی بھی ہوں گی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پرووائڈ کریں فائنلی میرے پاس یہ ٹری نوڈ کا ایک میتھڈ ہے جو ریٹرن کرتا ہے اے ایس ٹی اور ایونچلی جو میرا ٹری بنے گا وہ اس ٹری ویریبل میں میں اسٹور کروں گا یہ آپ بعد میں کوڈ میں دیکھیں گے کاروائی تو وہ ٹری اگر میں لینا چاہوں یعنی کہ جب میں اس کلاس کا آبجیکٹ بناؤں گا تو اس آبجیکٹ سے میں پھر پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے وہ ٹری جو ہے وہ دو اور ٹپکلی ہوگا یہ کہ جو بھی ٹری کی کرنٹ روٹ ہے وہ یہ فنکشن ریٹرن کر دے گی جیسے کہ میں نے یہاں پہ اب لکھا ہے کہ returns pointer to the abstract syntax tree یہ اے ایس ٹی کا یہ مطلب ہے and it is available to all the sub classes کیونکہ دیکھیے اس کا کوڈ میں نے یہیں لکھ دیا اچھا اس میں بقیہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ میں نے یہاں پہ دکھائی ہیں کہ اس کلاس کے کچھ پروٹیکٹڈ ویریبلس ہیں ایک اس میں یہ اسکینر پوائنٹر ہے جس کو آپ اسکینر آبجیکٹ کا پوائنٹر اگر بھیجیں گے کنسٹرکٹر میں تو وہ یہ اسٹور کر لے گا اور یہ ٹری نوٹ کلاس میں نے آپ کو نہیں دکھائی لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹری نوٹ کا جو اسٹرکچر ہے ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے یا کلاس کے حوالے سے وہ کیا ہوگا اچھا یہ جو نان ٹرمینل کلاس ہے یہ ہم نے اس طرح کاروائی کی کہ میں نے کہا تھا کہ اس کیس میں جب ہم سی پلس پلس استعمال کر رہے ہیں یا جاوا استعمال کر رہے ہیں تو ہر نان ٹرمینل کے لیے ہم کلاس بنائیں گے اب اصل میں بعد میں ہوگا یہ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان نان ٹرمینلس کی اگر آپ اسٹرکچر کو دیکھیں کلاس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ان میں کئی چیزیں کامن ہوگی یہ جیسے از پرزینٹ فنکشن سب میں موجود ہوگی اور اس بنا پہ بجائے یہ کہ میں ہر جگہ وہ کوڈ کو ریپیٹ کروں میں ایک بیس کلاس بنا لیتا ہوں اور اس بیس کلاس سے پھر میں بکیا جو ایکچوئل ٹرمینلز ہیں ان کو ڈرائیو کر لوں گا ان اے وے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ کوڈ ری رائٹنگ یا کوڈ ری یوز والی اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اب وہ سب کلاسنگ والی بات آ گئی اور میں نے کچھ کوڈنگ سے بچنے کے لیے اپنی بیس کلاس بنا لی تو آئیے اب بکیا جو میری ایکچوئل کلاسز ہیں ای پرائم ایکسپریشن وغیرہ ان کے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو فنکشن ہے جو کلاس ہے ای ایکس پی آر یہ میں نے ڈیفائن کی ہے لیکن دیکھیے کہ یہ پبلک نان ٹرمینل اس ڈیکلریشن کی وجہ سے اس کانسٹرکٹ کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نان ٹرمینل کو ایز اے بیس کلاس استعمال کر کے ایکچولی اسے انہیرٹ کرے گی اور خود یہ کیا کر رہی ہے اس کا جو نان ٹرمینل جو وہ تو بیس ہے ایکسپریشن چونکہ ڈرائیوڈ ہے تو یہاں پہ وہ کنسٹرکٹر اپنا ڈیفائن کرنے کے لحاظ سے اس نے کیا کیا کہ ایکسپریشن کو بھی میں اسکینر بھیجتا ہوں لیکن اس نے امیڈیٹلی اپنی جو بیس کلاس ہے اس کے کنسٹرکٹر کو کال کر کے وہی پوائنٹر اس کو بھیج دیا کیونکہ یہ جو کنسٹرکٹر ہے ان تمام ٹرمینلز کے لیے اسینشلی ایک ہی ہوگا کہ یہ جو اسکینر ہے اس کا پوائنٹر تم اس کے حوالے کر دو کیونکہ ان تمام جو نان ٹرمینلز یا جو کلاسز ہیں ان کو اسکینرس کی ضرورت ہوگی اس کے بعد جو یہ بات میں نے دہرائی ہے یہاں پہ کہ constructor calls the base class constructor explicitly اچھا آگے چلے تو یہ جو از پرزینٹ فنکشن ہے یہ چونکہ بیس کلاس میں پیور ورچوئل تھی تو مجھے یہاں پہ اب اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور یہ بات میں نے لکھی ہے کہ از پرزینٹ از اے پالیموفک فنکشن جو کہ اگر آپ بیس کلاس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں وہ پیور ورچوئل فنکشن تھی اس کا مطلب ہے کہ ای ایکس پی آر کو یہ فنکشن امپلیمنٹ کرنی پڑے گی اب ذرا ای e پرائم کی طرف چلیے ای e پرائم کے ساتھ بھی وہی کاروائی ہو رہی ہے اب ای e پرائم کیا ہے ہے یاد رہے کہ یہ ہمارا ایک نان ٹرمینل اس اس ایکسپریشن گرامر کا کا بائی دا وے اگر آپ کو چیز احساس نہیں ہوا تو ہم وہی ایکسپریشن گرامر لیے چل رہے ہیں جس کی میں نے پہلے وہ فنکشنل فارم دکھائی تھی ریکرسو ڈسینٹ پارسر کی اور اب میں اس کی یہ او او اسٹائل کہہ لیں یا سی پلس پلس اسٹائل جو ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اب آگے چلے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کا کنسٹرکٹر ذرا دیکھیے اور کنسٹرکٹر جو ہے اس کے اندر پھر میں نے اسکینر اسکینر پاس کیا البتہ کے علاوہ اس میں میں ٹری نوٹ بھی پاس کر رہا ہوں اب یہاں پہ یہ دو چیزیں اس کے کنسٹرکٹر کو دینے کا مقصد کیا ہے یہ جب آپ بعد میں ان کلاسز کا استعمال دیکھیں گے وہاں پہ یہ چیز واضح ہوگی لیکن فی الحال آپ اس کے کنسٹرکٹر کو دیکھ لیجئے کہ یہ ایکسپلسٹلی اپنے بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کر رہا ہے نان ٹرمینل ایس سی اور اس کے بعد اس کا اپنا ایک پروٹیکٹڈ ویریبل ہے ایکسپریشن سو فار جو کہ ٹری نوڈ پوائنٹر ہے اس کو وہ یہ اسٹور کر رہا ہے ایکچولی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ای e پرائم ہے یہ جو اب تک جتنا ٹری بنا ہے اس کو یاد رکھے گا اور چونکہ ای e پرائم میں یاد ہے وہ ریکرجن آ جاتی ہے تو ریکرسولی یہ ٹری جو ہے یہ بڑھتا جائے گا آگے چلے تو پھر یہ بولین فنکشن ہے لیکن فائنلی یہ کہ یہ جو protected variable expression so far ہے اس میں میں فی الحال جو اے ایس ٹی بنا ہے اس کو ریکارڈ کروں گا اب بکیا جو نان ٹرمینل ہیں ان میں ٹرم اگلا ہے اگین اس میں دیکھیے کہ کس طرح میں نے نان ٹرمینل سے انہیریٹ کیا ہے وہ بیس کلاس ہے اور یہ ڈیکلوریشن پھر پبلک نان ٹرمینل اور اس کا جو کنسٹرکٹر ہے اس کو صرف میں اسکینر پوائنٹر دے رہا ہوں اور وہ پھر ایونچولی اپنے بیس کلاس کنسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی کال کرتا ہے اور اس کلاس میں بھی مجھے بار بار یہ دیکھیے مجھے ورچوئل بولین از پریزنٹ لکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ بیس کلاس نے یہ انفورس کیا تھا کہ جتنی سب کلاسز ہیں وہ اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کریں آگے چلے تو ٹی پرائم ٹی پرائم اور ای e پرائم جو ہے ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ آلموسٹ ایکول ایک ہی جیسا ہے بس یہ ٹی اور ای کا فرق آپ کو شاید نظر آ رہا ہے اس کا کنسٹرکٹر بھی اسکینر اور جو ٹری نوٹ سو فار ہے وہ لیتا ہے ایکسپلسلی نان ٹرمینل کے کنسٹرکٹر کو کال کیا اور ابھی تک جو ایکسپریشن پارس ہوا ہے اس کی بنا پہ جو ٹری بنا ہے اس کو وہ بچا لے گا یا سیو کرے گا اپنے پروٹیکٹڈ ویریبل میں اور اس کو بھی یہ virtual boolean is present implement کرنی پڑے گی فائنلی فیکٹر جو ہے یہ بھی پبلک نان ٹرمینل انہیریٹ کر رہی ہے اس کا کنسٹرکٹر اسکینر اور ٹری نوٹ کو لیتا ہے اور ایکسپلسلی نان ٹرمینل کنسٹرکٹر کو کال کیا اور اس کو بھی یہ اس پرزینٹ فنکشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی اب یہ تو ہوئی کلاس ڈیفینیشنس اور یہ ڈیفینیشنس تھی ان چھ نان ٹرمینلس کے لیے اب ہم نے کلاس ڈیفینیشن تو بنا رہی لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہمیں کرنی پڑے گی اور امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ریکرسو ڈسینٹ فنکشنز والا کوڈ جو ہے کچھ ویسی ہی صورت میں یہاں پہ بھی آئے گا کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کیسز میں ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہی میچ کرنا ہے تو فنکشنل فارم یا یہ جو او او فارم ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا بس اتنا یہ کہ ہم وہ اے ایس ٹی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بنائیں گے جس کی خاطر ہم نے یہ ساری کاروائی کی کلاسز بنانے کی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اے ایس ٹی کا معاملہ بھی حل کر رہے ہیں آج کے لیکچر کا چونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے تو میں اس ان فنکشنز یا ان کلاسز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گا آپ اپنی کتاب میں ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کے حوالے سے جو چیپٹر ہے یا وہ جو سیکشن آپ کی ریڈنگ لسٹ ہے اس کو ضرور دیکھیے یہ کوڈ جو ہے سی پلس پلس کا ہم ان شاء